السلام علیکم introduction to public administration management کا یہ ٹوینٹی سیونتھ لیکچر ہے اور ہم آج کل جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے پبلک فائنینس لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے بات کی تھی وہ we try to understand what public finance and what what are the broad areas that cover public finance یعنی ہم نے اس کے پبلک فائنینس کے براڈ ایریاز کو کور کیا تھا اور آج کے لیکچر میں ہم جس بات کو آگے پبلک فائنینس کو لے کر آگے ایکسپلین کریں گے وہ ہے ٹیکسیشن کا یعنی ہم نے کہا تھا کہ جو بہت اہم ایریا ہے پبلک فائنینس کا وہ ہے اس کا revenue raising how does the government excuse me how does the government raises its revenues تو آج ہم ٹیکسیشن کی بات کریں گے اور اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کو اس کو دیکھیں کہ کیا ہے lecture we are going to see the overview of the lecture کہ کون کون سے ایریاز آج کے لیکچر میں کور ہوں گے تو آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا سا کانسپٹ جو ہے ڈیفائن کریں گے بجٹ کو کہ بجٹ کیا ہے اور اس کی ہم کچھ ڈیفینیشن دیکھیں گے اس کے بعد ہم ٹیکسیشن کی بات کریں گے کہ ٹیکسیشن کتنے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کی اور کون سی جو ہے ریونیو ریز کرنے کے اور کون سے طریقے ہیں اور پھر ہم بات کریں گے ٹیکسیشن کی ذرا ڈیپتھ میں جا کے تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹیکسیشن کے پرنسپلس کیا ہیں ٹیکسیشن کا پرپز کیا ہے اور پھر دیکھیں گے کہ امپیکٹ کیا ہوتا ہے ٹیکسیشن کا اکانمی پر جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ جو ٹیکسز ہیں وہ اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں یعنی جو گورنمنٹ کی فسکل پالیسی ہے اس کے اکانمی پہ کچھ اس کی ریپرکشنز ہوتی ہیں کچھ اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں تو آج ہم یہ تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کون کون سے وہ ایریاز ہیں جو ٹیکسیشن اگر گورمنٹ ٹیکس کرے تو وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں ہم اپنا آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں ایک ایگزامپل سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک ایگزامپل لیا ہے ہاؤس ہولڈ کا اور یہ ایک ہاؤس ہولڈ کا بجٹ ہے جو کہ آپ سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ بجٹ اس طرح سے ہے کہ household has income of rupees seven thousand per month and the family members of four now let us see their budget for month یہ ایک مہینے کا بجٹ ہے جو ایک کسی بھی ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے جو ہم نے سپوز کیا ہے اور ہم نے ایک سائڈ پر انکم لکھی ہے اور دوسری سائڈ پر ایکسپینڈیچرس ہیں ہم نے یہاں پر جو شو کیا ہے آپ اگزامپل جو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انکم کے جو ذرائع ہیں وہ ہے سیلری اور دوسرا ہے رینٹ آن پراپرٹی اور تیسرا ہے اوور ٹائم یعنی کوئی بھی ایک انڈیویجل ہے اور اس کی یہ تین سورسز آف انکم ہم نے یہاں پہ اس ایگزامپل میں شو کی ہیں اور دوسری سائڈ پر ہے ایکسپینڈیچر ایکسپینڈیچر میں جو مین کسی بھی ہاؤس ہولڈ کے مین ایکسپینڈیچرز ہیں ان کو شو کیا ہے یعنی پہلا ہے فوڈ کا ایکسپینڈیچر اور دوسرا ہے ایجوکیشن کا ایکسپینڈیچر اور پھر ہیلتھ اور ایک یہ بتانے کی کوشش کی ہے لون ری پیمنٹ مثال کے طور پہ شاید کوئی چیز کچھ قرضہ لیا کچھ گھر میں ضرورت تھی تو اس کے لیے قرضہ لیا اور وہ قرضہ واپس کرنا جو بھی ہے منتھلی بیسس پہ کریں یا ایک ہی مہینے میں پے کریں وٹ ایور تو یہاں پہ اس کی دی ہے اور پھر ایک انسٹالمنٹ شو کی ہے کہ یہ بھی ایک ایکسپینڈیچر ہے پر ہیپس ہاؤس ہولڈ نے کوئی ایسی کنزیومر uh, آئٹم گھر کے لیے خریدی جس کی وہ انسٹالمنٹ پے کرے تو یہاں پہ اس ایگزامپل میں جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس گھر جو ہاؤس ہولڈ ہے اس کی انکم جو ہے وہ اس کے ایکسپینڈیچر سے کم ہے یہاں پر اسی طرح سے یہاں پہ جو پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ گورمنٹ کی بھی بعض دفعہ انکم اور ایکسپینڈیچر جو ہے وہ برابر نہیں ہوتے اگرچہ کسی بھی بجٹ کا ایک بنیادی پرنسپل ہے کہ بجٹ شوڈ بیلنس بیلنس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایکسپینڈیچر اور اس کی آمدن جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے اور یہی جس پہ لیکچر لاسٹ ختم ہوا تھا یہی ایک جو ڈبیٹ ہے کہ گورمنٹ کی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بجٹ کو بیلنس رکھے یہ جیسے کہ ہاؤس ہولڈ کو اپنے بجٹ کو بیلنس رکھنا چاہیے اس ایگزامپل سے ہمیں دو تین باتیں سامنے نظر آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی بجٹ ہو وہ یہ شو کرتا ہے کہ خواہ وہ ہاؤس ہولڈ ہے یا گورمنٹ ہے وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سورسز آف انکم کیا ہیں اور دوسرا یہ بھی شو کرتا ہے کوئی بھی بجٹ ہو کہ ایکسپینڈیچر کیا ہے اخراجات کیا ہے اور یہ اخراجات بیلنس کرنے چاہیے اگر اخراجات بیلنس نہیں کرتے اور لیٹ سے کہ ایک مہینے کا اگر بجٹ ہے گورمنٹ ہاؤس ہولڈ کا وہ بیلنس نہیں کرتے تو اس صورت میں ہم اس کو کہتے ہیں the budget is in deficit right یعنی اگر گورنمنٹ کا بجٹ ہے تو وہ ڈیفیسٹ بجٹ کہلائے گا اگر وہ ایک سال یعنی ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اس کے اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدن کم ہو تو وہ بجٹ ڈیفیسٹ بجٹ کہلائے گا اگر یہ طریقہ کار کہ کنٹینیوسلی بجٹ ڈیفیسٹ میں جاتا رہے اور ہاؤس ہولڈ کو یا حکومت کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑے تو وہ جو ڈیفیسٹ ایئر آفٹر ایئر اکٹھا ہوگا اس کو ہم کہیں گے ڈیٹ رائٹ سو جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ ایک گیون پیریڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ کا ہوتا ہے اور ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ اوور اے پرولونگڈ پیریڈ جو ہے وہ ڈیٹ یا قرضے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ایکومولیٹ ہوتا رہتا ہے پیریڈ آفٹر پیریڈ تو اس ایگزامپل سے ہمیں یہ کانسیپٹس جو ہے بیسک کانسیپٹس جو ہے وہ بجٹ کے سامنے آتے ہیں اس جس طرح سے کوئی بھی گھرانہ ایک بجٹ اس کے لیے اہم ہوتا ہے اداروں کے لیے اور حکومتوں کے لیے بھی بجٹ ایک اہم ٹول ہے ادارے جو ہیں ان کو جیسے آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ ایک اکانمی کی طرح سے ہے اور اس اکانمی کو یعنی ہاؤس ہولڈ کو کچھ ان پٹس چاہیے رائٹ right? اور کچھ وہ it gives out certain output to the economy اسی طرح سے جو آرگنائزیشنز ہیں یا حکومتیں ہیں ان کو بھی کچھ ان پٹس چاہیے اپنا کاروبار چلانے کے لیے تاکہ وہ اکانومی میں کچھ گڈس اور سروسز پرووائڈ کرے اور جو بجٹ ہے وہ یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کسی حکومت کے یا کسی ادارے کے فیوچر پلانس کیا ہیں یہ بھی ایک بجٹ کا فنکشن ہے دوسرا جو بجٹ کا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ control it provides an opportunity to the organization and to the government excuse me to exercise control mechanism کس چیز کے لیے کنٹرول چاہیے ہوتا ہے کنٹرول چاہیے ہے ایکسپینڈیچر کے لیے اگر بجٹ میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی انکمز بھی اور ایکسپینڈیچر بھی تو یہ چیز واضح طور پہ کوئی بھی آرگنائزیشن یا ہاؤس ہولڈ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کہ کہاں سے کون سا ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک بجٹ جو ہے اس وہ اس کی جو ضرورت ہے یا اس کی جو اہمیت ہے وہ دو ہیں ایک یہ کہ وہ فیوچر پلانس انڈیکیٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک کنٹرول کا ٹول ہے for organizations and for governments یہاں پہ بجٹ کی جو ہے آپ کو مزید اس کانسیپٹ کو الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اداروں کو بھی اور گورمنٹ کو بھی ان پٹس چاہیے ہیں کہ کتنے ان پٹس چاہیے ہیں اس آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے یہ ایک بجٹ جو ہے یہ ڈاکومینٹ آپ کو اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے اب ہم بجٹ کی کچھ ڈیفینیشن دیکھیں گے اور پھر ہم اس کے جو ڈفرنٹ کمپونیٹس ہیں بجٹ کے یعنی انکم سائڈ کے اور ایکسپینڈیچر سائٹ کے ان کو پھر ہم فردر اینالائز کریں گے تو یہاں پر جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہیں بجٹ کی یا آپ کے سامنے سلائیڈ میں پہلی ڈیفینیشن ہے it is an instrument of financial control and management یعنی جو بات ہم نے کہی تھی کہ فائنینشیل کنٹرولز اور اس اس کے کو اپنے اکاؤنٹس کو مینج کرنے کا یہ ایک بنیادی ڈاکیومنٹ ہے جو کہ جس کو ہم بجٹ کہتے ہیں دوسری جو ڈیفینیشن ہے بجٹ کی وہ یہ ہے کہ it is a summary of intended expenditures along with proposal for how to meet them یعنی بجٹ جو ہے ایک آپ کے جو انٹینڈیڈ یعنی وہ اخراجات جو آپ جن کا آپ ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا ان کو انڈیکیٹ کرتا ہے ان کو السٹریٹ کرتا ہے ان کو شو کرتا ہے so it shows that what are the intended expenditures and how those expenditures will be met تیسری ڈیفینیشن ہے it is a detailed plan of income and expenses expected over a period of time it provides guideline for managing future investment and expenses یعنی بجٹ جو ہے وہ ایک طرح کی پلان ہے آپ نے جیسے ریکال کریں جب ہم پلاننگ کے کانسیپٹ کو پڑھ رہے تھے تو یہ چیز ہم نے وہاں پہ یہ بات ایکسپلین کی گئی تھی کہ بجٹ جو ہے وہ ایک طرح کی پلان ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس ڈیفینیشن میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے اور اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے کہ بجٹ ایک پلان ہے جو کسی بھی آرگنائزیشن کی فیوچر پلانس کو شو کرتا ہے یعنی فیوچر ایکسپیکٹیشنس کو اور اس کی فیوچر انٹینشنس کو انڈیکیٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو فیوچر انٹینشنز یا ایکسپیکٹیشنز یا جو پلانز ہیں وہ بجٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں in monetary terms in financial terms کہ اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے اور کس طرح سے اس کو کن کن ایریاز میں اسپینڈ کیا جائے گا تو یہ ڈیفینیشن ہے بجٹ کی جو ہمیں بتاتی ہے کہ بجٹ ایک فیوچر پلان ہے and it's a document which is a document of control اب ہم دیکھیں گے کہ جو پبلک سیکٹر کا بجٹ ہے اس کے کیا کمپونیٹس ہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں آن دی انکم سائڈ پہلی چیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ٹیکسز ہوتے ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ گورمنٹ اپنے جو ہے وہ ریونیوز ریز کرتی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا کمپونیٹ جو ہوتا ہے تھرو ٹیکسز آتا ہے ٹیکس ریونیوز اور دوسرا جو کمپونیٹ ہے وہ نان ٹیکس ریونیوز ہے تو سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے ٹیکس ریسیٹ لکھا ہے اور یہاں پہ یہ میں بات آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ جو گورمنٹ آف پاکستان کا بجٹ ہے یہ اگزیکٹلی وہاں سے لیا گیا ہے اور اسی طرح سے بجٹ میں بھی یہ چیز انڈیکیٹ شو کی جاتی ہے کہ ٹیکس ریسیٹس ہوتی ہیں اور ٹیکس ریسیٹس کے نیچے دیا ہوا ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکسز اور پھر انڈائریکٹ ٹیکسز تو دوسرا جو ہے وہ نان ٹیکس ریسیٹس ہیں نان ٹیکس ریسیٹس میں کیا چیزیں شامل ہیں اس میں ہے انکم فرام پراپرٹی اور دوسرا ہے انکم فرام سول ایڈمنسٹریشن یعنی یہ بھی ایک فارم آف انکم ہے اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ گورمنٹ کی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے یس گورمنٹ کی بے شمار پراپرٹی ہوتی ہے یعنی government has got its own building some time it rents out property اور گورنمنٹ کی پراپرٹی ناٹ اونلی کہ ریئل اسٹیٹ میں پراپرٹی ہوتی ہے گورنمنٹ کی پراپرٹی مختلف فارمز میں ہوتی ہے جہاں گورنمنٹ نے اپنا انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کی ویلتھ ہوتی ہے سو so اس میں سے بھی uh, اس کی انویسٹمنٹ سے اس کو ریٹرن آتے ہیں government different investment in areas میں کرتی ہے کہ بانڈز لیتی ہے ان کے انٹرنیشنلی بھی uh, کچھ بانڈس فلوٹ کرتی ہے تو انویسٹ بھی کرتی ہے اس کی پراپرٹی بھی ہوتی ہے تو اس میں سے جو انکم آتی ہے that is totally in non tax receipts ہوتی ہیں اسی طرح سے سول ایڈمنسٹریشن اور ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس کو ایگزامپل دیا تھا کہ جو سول ایڈمنسٹریشن سے نان ٹیکس ریسیٹس آتی ہیں ان کی ایگزامپل وہی ہے جو گورمنٹ ڈفرنٹ فی گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ مختلف ادارے جو مختلف فی چارج کرتے ہیں for providing the services so tax دو دکھائے ہیں ایسپیکٹس انکم کے ایک ٹیکس ریسیٹس ہیں اور دوسری نان ٹیکس ریسیٹس ہیں and this is exactly how it is shown in the budget of the federal government اب ٹیکسز کی تھوڑی سی ہم بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹیکسز کی ابتدا جو ہے وہ کہاں سے ہوئی ٹیکسز کی جو ابتدا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا تھا آپ دیکھیں کہ چاہے وہ مغل پیریڈ تھا یا ہم نے پڑھا بھی تھا کہ وہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے وہ لیوی کرتی تھی لیکن گورنمنٹ ٹیکسز لیوی کرنے کا مقصد جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا تھا ویلفیئر کا کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا آپ دیکھیں کہ یہاں سلائڈ پر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے laissez faire the government that govern the least was considered to be the best government laissez faire جیسے کہ سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد ہے لیو ا لون یعنی گورمنٹ جو ہے it used to leave on the private sector right and it used to have very minimum functions to perform which means that government chose not to interfere with economy اور society The taxes that were collected were for the purpose of defense or law and order and the welfare concept was non-existent. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے بیک گراؤنڈ جو ہے ٹیکسز کی ہسٹری جو ہے ٹیکسز کی وہ یہ ہے کہ گورمنٹ کا ٹیکس کلیکٹ کرنے کا جو پرپز تھا وہ صرف دو پرپز تھے یا وہ جو ٹیکسز کلیکٹ کرتی تھی اس کو لا اینڈ آرڈر یعنی پیس مینٹین کرتی تھی یا وہ ڈیفینس کو یعنی اس کی جو جغرافیکل باؤنڈریز ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یعنی آرمی کو ریز کرنے کے لیے وہ ٹیکسز کا استعمال کرتی تھی تو پرانے زمانے کی گورنمنٹ خواہ وہ مغل تھے یا برٹش پیریڈ تھا اس میں یہ کانسیپٹ تھا کہ ٹیکسز ویلفیئر کے لیے نہیں ٹیکسز صرف دو مقاصد کے لیے استعمال ہوں ایک یہ کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین ہو اور دوسرا یہ کہ آرمی جو ہے وہ ریز کی جائے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈرن گورمنٹ کا کیا مقصد ہے ٹیکسز کلیکٹ کرنے کا جو اولڈن ٹائمز کی گورنمنٹ تھی ان کا مقصد تو بڑا لمیٹڈ تھا لیکن ماڈرن گورمنٹ جو ہے جو آج کل کے دور کی گورنمنٹ ہے وہ کس مقصد کے لیے ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے تو یہاں پہ جو ایریاز دیے گئے ہیں they are the the main purpose of any government and for which it uses is taxes is that it is redistribution of income یہ کانسیپٹ پہلے بھی آ گیا کہ ٹیکس کریں آپ ان لوگوں کو جن کے پاس جن کی انکم اور ویلتھ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ان لوگوں میں ری ڈسٹریبیوٹ کریں جن کی انکم کم ہے دوسرا جو پرپز یا آبجیکٹو ہے وہ ہے to achieve economic objective such as control of inflation economic growth employment and reduction of balance of payment deficit. یہاں پر جو دوسرا مقصد ٹیکس کرنے کا ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ اکنامک گروتھ کے لیے اکنامک گروتھ کیسے ہوگی کہ وہ ٹیکس کرے یا ٹیکس نہ کرے گورنمنٹ کو ٹیکس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پہ اگر گورنمنٹ نے کسی ایک ایریا کو انکریج کرنا ہے تو وہ وہاں پہ ٹیکس ریلیف پرووائڈ کرتی ہے رائٹ تاکہ لوگ اس ایریا میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں تو ایک یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ گورمنٹ ایک سیکٹر سے ٹیکس کر کے انکم جمع کرے اور اس کو انویسٹ کرے اچھا ٹیکسیشن سے انفلیشن کا پرپس بھی جو ہے وہ حل ہوتا ہے کس طرح سے انفلیشن اگر آپ لوگوں کے پاس منی جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو یعنی and that money is left with the people there will be tendency that people will try to spend it right یعنی وہ پیسے اور زیادہ جب وہ اسپینڈ کریں گے تو اس سے جو ہے انفلشن جو ہے وہ بڑھے گی یعنی دے ول بائی مور تھنگس اور جب زیادہ چیزیں خریدیں گے تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی تو پیپل ول پروڈکشن زیادہ ہوگی اور پھر قیمتیں بڑھیں گی اور اس طرح سے انفلشن جو ہے اکانمی میں انکریز ہوگی ایکسکیوز می تو انفلشن کو کرب کرنے کے لیے تاکہ لوگوں کی خاص طور پہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کو ٹیکس کرتی ہے تاکہ انفلشن کو کنٹرول کیا جائے دوسرا اسی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پرپس جو ٹیکسیشن کا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کو یعنی آپ بیلنس آف پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو ایکسپورٹس ہیں اگر وہ کم ہیں اور امپورٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو گورنمنٹ کو پرابلم ہوتا ہے بیکاز ایکسپورٹس جب گورمنٹ کسی چیز کو ایکسپورٹ کرتی ہے تو اس پہ اس کو انکم آتی ہے رائٹ right? تھرو ویریس کس طرح سے انکم آتی ہے یا تو گورمنٹ جو لوگ ارن کرتے ہیں اس کے اوپر مزید انکم لوگوں کی بڑھتی ہے اور پھر اس پہ ٹیکس لگتا ہے پھر گورمنٹ کو تھرو کسٹمز جو ہے تھرو ٹیرفس جو ہے انکم آتی ہے تو لیکن جب ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوں اور امپورٹس یعنی باہر سے چیزیں اندرون ملک زیادہ آئیں اور تو پھر بیلنس آف پیمنٹ کا یعنی ڈفرنس انکم کا گورنمنٹ کی انکم کا گیپ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے امپورٹس زیادہ ہوں تو انکم کم ہوتی ہے ایکسپورٹس کم ہوں اور امپورٹ زیادہ ہوں تو گورنمنٹ کی انکم کم ہوتی ہے تو اس ڈیفیسٹ کو اس جو انکم اور ایکسپینڈیچر کا ہے اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگاتی ہے تو یہ گورنمنٹ کا دوسرا مقصد ہے ٹیکس کو ٹیکس لگانے کا تیسرا جو پرپز ہے ٹیکسیشن کا وہ ہے کسی چیز کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا اگر گورمنٹ یہ دیکھتی ہے کہ کچھ ایسی بیڈ گڈس ہیں ان کو اکنامک کی سینس میں بیڈ گڈس کہا جاتا ہے یعنی آپ اس کو پروڈیوس تو کرتے ہیں لیکن آپ یہ گورمنٹ یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگ اس کو کم کنزیوم کریں عام طور پہ جو مثال دی جاتی ہے بیڈ گڈ کی وہ ہے اسموکنگ اگر گورمنٹ ڈسکریج کرتی ہے اسموکنگ کو اور بعض ممالک میں تو اسموکنگ پبلک پلیسز پہ بین ہوتی ہے لیکن یہ کہ اگر اس کو ڈسکریج کرتی ہے تو وہ اس کو ٹیکس زیادہ کر دیتی ہے یعنی اس کا ٹیکس بڑھا دیتی ہے اسی طرح سے اگر اور اس سے اس کے دو فائدے ہوتے ہیں کہ ایک جو گڈ ان اٹ سیلف ہے وہ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن اس اس کے زیادہ ٹیکس سے گورنمنٹ کو ریونیو زیادہ ملتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر الیکٹریسٹی کی کنزمپشن یہ اگین مثال دی ہوئی ہے کہ بجلی کی کنزمپشن جیسے ہے اگر وہ بجلی کی کنزمپشن اگر وہ ٹیکس نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے لہذا اس کی اس کے ویسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے تاکہ لوگوں میں اس چیز کا احساس پیدا ہو کہ وہ جو بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ ہیویلی ٹیکسڈ ہے تو اس کی کنزمپشن کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کو ٹیکس کر دیتی ہے یہاں پہ اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک گورنمنٹ کو ریونیو ملتا ہے دوسرا یہ ہے کہ لوگ اس کے کنزمپشن کو کنٹرول کرتے ہیں پھر یہ ہے ٹیکسیشن کا کہ government uses taxes to of course finance spending یعنی گورنمنٹ نے جہاں جہاں ایکسپینڈیچر کرنا ہے تو اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ کہاں سے انکم لے کر آئے گی تو that is the source of income for the government to spend that money where the market has failed اب ہم پرنسپلز دیکھیں گے وہ کون سے اصول ہیں ٹیکسیشن کے جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہے ایک اچھا ٹیکس اس کو کنسیڈر کیا جائے it's a good way of taxing people تو اچھے ٹیکس کے جو اصول ہے وہ ایڈم اسمتھ جس کی بڑی مشہور کتاب ہے the wealth of nation seventy eighteenth century میں اس نے کتاب لکھی اور اس میں یہ بات اس نے کہی کہ ایک اچھے ٹیکس کی کیا اصول ہو سکتے ہیں تو پہلا جو اصول ہے ایک اچھے ٹیکس کا وہ یہ ہے کہ a good tax should be equal equal سے مراد ہے کہ جن لوگوں نے ٹیکس پے کرنا مثال اس کی یوں دی جا سکتی ہے فار ایگزامپل کہ انڈیویجولز ہیں جن کی uh, سب کی انکم جو ہے وہ برابر ہے and let's put it this way کہ ان کی income hundred thousand per month ہے اب اگر لیٹس اے وہ ٹین انڈیویجولز ہیں اکانومی میں یا ہنڈریڈ انڈیویجولز ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جن سب کی انکم برابر ہے ان میں سے کچھ لوگ تو ہیں کم ٹیکس پے کریں اور کچھ زیادہ پے کریں تو اکوالٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جن کی انکم برابر ہے ان کو اکولی ٹیکسڈ ہونا چاہیے یعنی دیر شوڈ بی اکوالٹی اور uniformity in taxing those people تو یہ اس کا پہلا اصول ہے دوسرا جو پرنسپل ہے ٹیکسیشن کا وہ ہے good tax must be certain certain سے مطلب یہ ہے کہ جو انڈیویجلس ٹیکس پے کر رہے ہیں انڈیویجلس یا آرگنائزیشن اگر وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ جو ریٹ ہے جس پہ انہیں ٹیکس پے کرنا ہے اور جس وقت پہ انہیں وہ ٹیکس پے کرنا ہے they must be sure of it یہ اس کا سیکنڈ پرنسپل ہے that people should be certain and sure about it تیسرا جو اصول ہے ایک اچھے ٹیکس کا وہ ہے کہ a good tax should be convenient people should be able to pay without any inconvenience یعنی جو یہاں پر جو تیسرا پرنسپل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں اس میں جس چیز کو ایمفسائز کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ کو یعنی لوگوں کو وہ ٹیکس پے کرنے میں دقت پیش نہیں آنی چاہیے یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ لوگوں کو اپنا کاروبار نہ چھوڑنا پڑے اور کوئی آسان طریقے سے وہ حکومت کو ٹیکس بھی پے کر دیں اور ان کو انکنوینئنس کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے تو تیسرا پرنسپل ہے that it should be convenient to people اس کا چوتھا پرنسپل ہے that the tax should be economical economical in the sense that جو ٹیکس سے ریونیوز آپ کلیکٹ کر رہی ہے گورنمنٹ وہ اس طرح سے ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اس کی ایڈمنسٹریٹو ایڈمنسٹریشن یعنی کلیکشن میں گورمنٹ زیادہ رقم لگا رہی ہے اور جو ریونیوز کلیکٹ ہو رہے ہیں وہ کم ہیں یعنی اسی کو ان اکنامیکل کہیں گے any tax would be uneconomical if the revenues that the government is generating is less than what it is spending on collecting those taxes. یہ تو وہ پرنسپلز ہیں جو ایڈم اسمتھ نے ایک اچھے ٹیکس کے بارے میں کہے کہ ایک اچھا ٹیکس جو ہے اس کے کیا پرنسپل ہیں it should be economical it should be convenient it should be equal for everybody and these are the principle that Adam Smith کے لیکن کچھ پرنسپلز اوور اے پیریڈ جو ہے وہ ایوالو ہوئے اور وہ پرنسپل یعنی ماڈرن گورمنٹ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک اچھے ٹیکس کے لیے in addition to what Adam Smith said is that taxes should be impartial impartial کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو فیور نہ کرے یا کسی کو ڈس فیور نہ کریں it should be objective impartial without discrimination یہ کانسیپٹ اکوالٹی کے کانسیپٹ سے ملتا جلتا ہے دوسری جو چیز ماڈرن ٹیکسیشن کی تھیوری میں کہی جاتی ہے وہ ہے کہ it should not be disincentive to hard work خاص طور پہ یہ جو بی پرنسپل ہے جس that it should not be disincentive to hard work applies to direct taxes direct taxes یعنی انکم ٹیکس سے ریلیٹ ریلیٹ کرتا ہے یعنی اس کا مقصد اس یہ اس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جیسے جیسے انکم انکریز ہوتی ہے انڈیویجل کی تو اگر آپ اس کو ہیویلی ٹیکس کریں گے تو نیچرلی انکم کیسے انکریز ہوگی انکم انکریز ہوگی if the person is working hard and is trying to improve his income level right so اگر انکم بڑھے گی through the hard work and the government is going to tax it then that tax will become a disincentive so the economist the modern economist say that it should not a good tax should not be a disincentive to a hard work that is اندر principle of a good taxation پھر پرنسپل جو ماڈرن اکانسٹ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ tax should not be inconsistent with the government policy یہ آپ کو سلائڈ پہ مثال بھی دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے ایک جو ٹیکس ہے وہ انکنسٹنٹ ہو سکتا ہے گورمنٹ کی کسی پالیسی سے تو جو مثال ہے وہ جو دی ہے کہ for example the government wants to encourage small scale industry یا small scale enterprise in the country اور اگر گورنمنٹ اس کو انکریج کرنا چاہتی ہے تو اس کو گورنمنٹ کو اگر اس کو ٹیکس کرے گی تو that will not be constant with the government policy so if the government wants to encourage a particular industry then it should not heavily tax that industry it should tax it if it wants to but tax it in a way that it should not become inconsistent but some sometimes government do have this policy کہ اگر وہ کسی پرٹیکولر انڈسٹری یا پرٹیکولر ایریا کو ڈیولپ کرنا چاہتے چاہتی ہے گورنمنٹ تو وہ اس ایریا کو ٹیکس ہالیڈے بھی دے دیتی ہے یعنی اس پرٹیکولر پروڈکٹ جو اس ایریا میں ڈیولپ ہوتا ہے یا پروڈیوس ہوتا ہے اس کو ٹیکس نہیں کیا جاتا for a certain period of time so that becomes that is a constant policy but in constant policy would be that on one hand the government is trying to promote a particular industry اور other hand it is taxing it heavily then it beams in constant with a policy so a good tax should not be in constant with the government policy اب ہم بات کریں گے ٹائپس آف ٹیکسیز کی اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسیز تو what precisely are the type of tax and how do we define them the first type of a tax is the direct taxes you know direct taxation and it is a tax that is levied directly on individual income یعنی یہ انکم سے یا ویلتھ سے ریلیٹڈ ہے اگر کسی کی ویلتھ پہ ٹیکس لگتا ہے ڈائریکٹلی یا اس کی انکم پہ ہے تو that is a direct tax direct اس سینس میں کہ it goes it is charge directly to the individual. دوسری طرف سے indirect taxation. Taxation it is on on consumers expenditure اور آؤٹ لیٹ عام طور پہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں ان کا استعمال ہوتا ہے اگر گورمنٹ نے کسی چیز کی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا ہو یا انکریج کرنا ہو تو وہ ان ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا استعمال کرتی ہے اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کون سے چیزیں ہیں جن جن کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز uh, لگتے ہیں اگر آپ uh, بازار سے کنزیومر uh, پروڈکٹس کوئی بھی خریدیں چاہے وہ سوپ ہے یا کریم ہے ایسی چیز جس کی کنزمپشن جو ہے اس میں یہ سینس نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کنزمپشن کو ریڈیوس کرنا چاہتی ہے the whole idea is that the government is charging indirect tax on that particular product because it wants to generate revenue. Now, what is happening? The tax is, as a matter of fact, levied on a product, eh, on a particular product, and uh, the individual, it is not individual's income, he's not charged on his income that tax, but it is charged indirectly through the purchase of that item. اگر if you buy purchase a soap then it for example sales tax is it in direct tax no if you purchase a soap you have to pay a certain amount of tax on it so it is not directly on your income but it is in directly on the purchase of the products that are consumed by the consumer so these are indirect taxes اب ڈائریکٹ ٹیکسز میں uh, کون کون سے ٹیکسز شامل ہوتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز میں انکم ٹیکس ہے جس کا ہم نے ذکر کیا directly paid by the individual on its income government نے اس کا اسکیل مقرر کیا ہوا ہے کہ کچھ لیولز آف انکم انڈیویجلس کی انکمز ایسی ہیں جن کے اوپر ٹیکس نہیں ہے مثال کے طور پہ دا گورنمنٹ کین سے کہ جن کی سالانہ income I'm just giving an example, 200,000 here, they will not be paying income tax, right? So, unko, lekin as soon as your income crosses 200,000 rupees, then you will have to pay tax on that 200,000 plus the additional income that you have. So, it is directly related to income. But if the income of an individual is within that uh, limit of 200,000, then that individual may not have to pay the tax. So income tax ہو گیا اور اس میں اس کے ڈفرنٹ سلیبس ہوتے ہیں دوسرا جو ٹیکس ہے ویلتھ ٹیکس ہے ویلتھ ٹیکس عام طور پہ جو ویلتھ انڈیویجلس کے پاس ہوتی ہے in the form of a property in the form of investment that people have made on for example the buy bonds from the of different company shares خریدیں یا کسی نے جیولری ہے اس کے اوپر تو یہ جو بھی اموویبل پراپرٹی uh, uh, یا ہے اموویبل ایسٹس ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے یہ that is call the wealth tax پھر ہے ایک قسم کا ٹیکس جو گورمنٹ لیوی کرتی ہے which is call workers welfare tax workers welfare tax کیا ہے یہ ٹیکس عام طور پر ڈائریکٹ ٹیکسز میں ہے لیکن یہ ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کوئی بھی آرگنائزیشن جس نے سوشل سیکورٹی اپنے امپلائیز کو دی ہے تو وہ گورمنٹ کو ٹیکس پے کرتے وہ آرگنائزیشن گورمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہے اور that tax goes in the fund of the workers welfare fund یعنی government will collect that fund and will collect that tax and that tax will be spend on workers welfare اور ورکرز ویلفیئر جہاں جہاں پہ بھی انڈسٹریز میں ہیں گورنمنٹ نے ورکرز ویلفیئر بورڈ بنائے ہوئے ہیں یہ ٹیکس اس ویلفیئر بورڈ میں جو ہے شامل ہوتا ہے اور ورکرز کی ویلفیئر ایجوکیشن ان کی ہیلتھ اور ان کو اور فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ٹیکس استعمال ہوتا ہے پھر ہے کیپٹل ٹیکس کیپٹل ٹیکس عام طور پہ کسی بھی اموویبل یا موویبل پراپرٹی کی بائنگ اور سیلنگ کے اوپر اگر کسی نے گھر بیچا ہے اس کے اوپر جو کسی انڈیویجل کو انکم ہوئی ہے let say somebody has purchase a piece of land ten years ago and is selling it after ten years then there is an increase in the wealth of that individual تو جب وہ شخص اس لینڈ کو یا اس پراپرٹی کو بیچے گا تو اس کی انکم جس پہ اس نے پرچیز کیا تھا اس سے زیادہ ہوگی تو اس کے اوپر this is called capital tax تو کو اس پہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا آپ یہ دیکھیں کہ ان جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں ان کی یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے کہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں کسی بھی انڈیویجول کی ڈائریکٹ انکم سے اور یہ انڈائریکٹلی تھرو اے بائنگ اور سیلنگ آف اے پروڈکٹ نہیں ہوتے so these are the different types of direct taxes اب انڈائریکٹ ٹیکسز کون سے ہیں ان ڈائریکٹ ٹیکسز میں میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ سیلز ٹیکس ہوتا ہے پھر ان ڈائریکٹ میں کسٹم ڈیوٹیز ہیں باہر سے کسی نے کوئی چیز امپورٹ کی ہے تو اس کو اس کی امپورٹ پر اور ویری کرتا ہے جو بھی کوئی پروڈکٹ جو ہے باہر سے امپورٹ ہو اس پہ ویری کرتا ہے کہ ٹیرف یا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ کیا ہے so it is again on the purchase of particular item which is imported from abroad پھر ہے ایکسائز ڈیوٹی اگین یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور اگر آپ اپنے گھروں کے یا ٹیلی فون کے بلز دیکھنے کا اتفاق ہو اور دیکھنے بھی چاہیے کہ اس میں ایکچولی الیکٹریسٹی یا آپ نے ٹیلی فون بل میں کتنے یونٹس کنزیوم کیے ہیں تو آخر میں ایک وہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایکسائز ڈیوٹی یا ایکسائز ٹیکس جو ہے لکھا ہوتا ہے اور یہ گورمنٹ اگین uh, آپ دیکھیں آپ کہ یہ انڈائریکٹ اس سینس میں ہے کہ آپ نے ایک فیسلٹی آپ یوز کر رہے ہیں انڈائریکٹلی لیکن جب اس کے یوز کے لیے آپ کو یہ ٹیکس پے کیا یعنی انکم پے نہیں ہے it is on the use of a service اور on a consumption of a product so یہ تمام ٹیکسز جو ہیں یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز آئدر کسی کنزمپشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ خاص طور پہ ایکسائز ڈیوٹیز جو ہیں وہ لگائی جاتی ہیں اب ہم آتے ہیں گورنمنٹ کے نان ٹیکس ریونیو اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو نان ٹیکس ریونیو جن کو آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ ایکچولی گورمنٹ آف پاکستان کے جو براڈلی جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں ان کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے اور یہ نان ٹیکس ریونیوز میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انکم فرام پراپرٹی ہے income from property and enterprise اب گورمنٹ کی بہت سی جو ہیں اب تو خیر کم ہو گئی ہیں لیکن گورنمنٹ کی ایسی انٹرپرائزز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو سورس گورنمنٹ کے لیے سورس آف انکم ہیں تو جو اب یہ دیکھیے کہ ٹیکس نہیں ہے یہ یہ نان ٹیکس ریونیو گورنمنٹ خود اپنی انٹرپرائز جو ہیں اپنی پراپرٹی اور اپنی انٹرپرائز کے تھرو انکم جنریٹ کرتی ہے تو یہ ایک نان ٹیکس سورس ہوتی ہے دوسری جو ہے پروفٹس فرام ریلویز ہیں پروفٹس فرام ریلویز یعنی ریلوے پروفٹ uh, بھی ہو سکتے ہیں اس میں لاس بھی ہو سکتے ہیں کہ پروفٹ اگر ریلوے جو ہے پروفٹ uh, ارن کر رہا ہے تو اگین یہ گورنمنٹ کی ٹریجری یا گورنمنٹ کے فنڈ میں جائیں گے اور یہ کہلائیں گے this is a source of income for the government پھر ہے profit from P T C L Pakistan telecommunication corporation limited جو ملک بھر میں ٹیلی فون کی سہولت مہیا کرتی ہے تو اس سے جو ریونیوز جنریٹ ہوتے ہیں again these go into the government exchequer پھر گورمنٹ کے بجٹ میں آپ دیکھیں پروفٹ فرام پوسٹ آفس اب یہ بھی جب آپ کو موقع ملے کبھی بجٹ دیکھنے کا تو آپ دیکھیے کہ یہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بجٹ میں کہ جو پروفٹس فرام پوسٹ آفس ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے ریونیوز میں آتے ہیں پوسٹ آفس اسٹمپس لوگ خریدتے ہیں یا جو گورنمنٹ کی سروس ہے ارجنٹ میل سروس ہے اور گورنمنٹ uh, جو service through post office provide کرتی ہے people get that service and they pay in return they pay certain fee that is also that is also a revenue for the government اسی طرح سے مسلینیس ریونیوز uh, uh, ہیں جو کہ نان ٹیکس ریونیوز میں آتے ہیں اور میسلینیس میں آتا ہے فارن ٹریول ہے پاسپورٹ فی آ جاتی ہے ایئرپورٹ ٹیکس آ جاتا ہے sale proceed on oil and tax etcetera تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نان ٹیکس ریونیو میں اور گورمنٹ کو یہ ایک میجر سورس آف انکم ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کی کون سی جو ہیں سورسز ہیں جہاں پر سے گورنمنٹ اپنی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے یہ آپ کو بتایا تھا کہ گورنمنٹ بورو کرتی ہے and can borrow from the financial sector it can borrow by floating bonds government اپنے بانڈز جو ہے فلوٹ کرتی ہے آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ گورنمنٹ نے اسلامک بانڈ فلوٹ کیا ہے اور اسی طرح سے گورنمنٹ جو ہے بانڈز انٹرنیشنلی فلوٹ کرتی ہے بانڈز فلوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ سیلز اٹس شیئر اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ government people other enterprise from other countries they invest and they buy the government bond اس سے ہے گورنمنٹ کو جو ہے انکم جو ہے جنریٹ ہوتی ہے کریڈیبلٹی بھی گورنمنٹ کی بڑھتی ہے اگر بانڈز جو ہیں باہر کی گورمنٹس پرچیز کریں اور گورنمنٹ کو بہت زیادہ اگر ریونیوز اس سے کلیکٹ ہوں تو ایک گورمنٹ کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بھی بنتی ہے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل سیونگ اسکیمز ہیں پرائز بانڈس لوگ پرچیز کرتے ہیں ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں جس پہ مختلف ٹرمز پہ یعنی مختلف ڈیوریشنس کے ہیں اگر آپ کریں تو ان کو آپ کو جو پرچیز کرتے ہیں ان کو اس پہ انٹرسٹ ملتا ہے اور گورمنٹ کو جو پرچیز سے پیسہ آتا ہے that again goes into the government fund so یہ ایک گورمنٹ کی سورس آف انکم ہے پھر ایکسٹرنل سورس آف انکم ہے جس میں گرانٹس اور لونز آ جاتے ہیں جن کا ذکر ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا تھا کہ گرانٹس باہر کی گورنمنٹس جو ہیں ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں ڈیولپنگ کنٹری کو گرانٹس دیتی ہیں اور گرانٹس جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ ان پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا لیکن جو لونز ہوتے ہیں جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی لیکچر 26 سکس میں کہ جو لونز ہوتے ہیں ان کے اوپر انٹرسٹ ہوتا ہے یعنی even if it is a soft loan the government has to has to return this and in addition to returning the principal amount the government has to pay interest on it اور ویئر ایز گرانٹس جو ہوتی ہیں اس کو وہ واپس نہیں کرنی ہوتی that's a kind of a help اور a donation provided by the other governments develop خاص طور پہ جو ڈیولپ ممالک کی حکومتیں ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو گرانٹس دیتی ہیں سو so یہ ادر سورسز میں آ جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ جو گورمنٹ کے ہم نے شروع کیا تھا کہ ہاؤس ہولڈ سے اور اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہاؤس ہولڈ کا تو جو ایریا ہے یا اسکوپ جس میں اس نے فنکشن کرنا ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کے بہت ہی یوں کہہ لینا چاہیے ہاؤس ہولڈ کی نسبت ایک unlimited kind of sources ہیں جہاں سے گورنمنٹ اپنے ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتی ہے اب ہم کچھ ایڈوانٹیجز دیکھ لیں گے ڈائریکٹ ایکسس کے وہ کیا ایڈوانٹیجز ہیں پہلا ایڈوانٹیج جو ڈائریکٹ ایکسس کا ہے کہ it tends to be progressive people in the higher income groups pay greater taxes than poor people that is as income increases people tend to pay more taxes. یعنی یہاں پہ ایک کانسیپٹ جو انٹروڈیوس کیا ہے آپ دیکھیں ورڈ یوز کیا پروگرسو پروگرسو کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے انکم انکریز کرے گی ویسے ویسے آپ کی ٹیکس کی جو ہے اماؤنٹ یا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا سو ڈائریکٹ ٹیکسز کا فائدہ یہ ہے کہ it is linked with the income of the individual therefore as the income increase the taxes also increase it is progressive اور اگر انکم جو ہے وہ کم ہے آپ اس انکم بریکٹ میں نہیں فال کرتے ہیں تو آپ کو ٹیکسز پے نہیں کرنے پڑیں گے تو یہ ایک اس کا پہلا ایڈوانٹیج ہے دوسری یہ ہے کہ یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے یہ کلیکٹ کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کو جس نے پے کرنا ہے اس کے لیے بھی آسان ہوتا ہے اور ایک ورڈ استعمال ہوا ہے پی اے وائی ای اس کا مطلب ہے P A Y E pay as you earn یہ اس سینس میں ہے مثال کے طور پہ کہ اگر کس کوئی انڈیویجول فار ایگزامپل خاص طور پہ جو سیلریڈ کلاس ہے یعنی جن کو جن کی ماہانہ آمدن ہے یا ماہانہ سیلری ہے ان کی جو ڈڈکشن ہے انکم ٹیکس کی وہ ایٹ سورس ہو جاتی ہے یعنی جیسے ہی جب ان کو سیلری ملنے سے پہلے ہی ان کی ان کا انکم ٹیکس کاٹ کے ان کو سیلری دی جاتی ہے تو ایک تو یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکس کا فائدہ ہے pay as you earn as you earn you keep paying your taxes تو in this sense it is very convenient اب ہم دیکھیں گے امپیکٹ کیا ہوتا ہے ٹیکسز کے اثرات کیا ہیں خواہ وہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں ان کے اثرات مختلف چیزوں پر یعنی انکم پہ اکانومی پہ انڈیویجولس پہ مختلف ہوتے ہیں تو پہلا جو امپیکٹ کسی بھی ٹیکس کا ہے وہ انکم پہ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ ہے کہ higher taxes reduce disposable income what people have to spend after taxation یعنی ڈسپوزبل انکم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیلریڈ کلاس ہے جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ جیسے ارن کرتے ہیں ان کا ٹیکسز جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اب جن کی ایٹ سورس ٹیکس کٹ جاتا ہے ان آپ یوں سمجھیں کہ اگر لیٹ سے ہنڈریڈ روپیز ہیں اور ہنڈریڈ روپیز میں سے آپ نے ٹیکس ٹین روپیز پے کرنا ہے تو آپ کے پاس نائنٹی روپیز رہ جائیں گے لیکن بل فرض کے اگر یہ آپ آپ کا ایٹ سورس نہیں کٹتا تو آپ کی جو ڈسپوزبل انکم ہے یعنی income that you spend on your that you spend for buying goods and services will be more by ten rupees but if the tax is deducted at source تو then you are you are less by rupees ten so ایک تو یہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اٹ ریڈیوسز دی انکم یعنی انکم آپ کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے uh, اب خواہ کوئی بھی ٹیکس ہے اگر انکم ٹیکس ہے تب بھی آپ کی انکم پہ افیکٹ ہوتا ہے اور اگر انڈ سوری اگر ڈائریکٹ ٹیکس ہے تب بھی افیکٹ ہے اور اگر ان ڈائریکٹ ٹیکس ہے تو تب بھی انکم جو ہے لیکن خاص طور پہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ افیکٹ کرتے ہیں انکم کو کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انکم سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کی جو ڈسپوزبل انکم ہے disposable income the income that you will spend it is reduced because it is directly affect your income دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ سیونگز اور انویسٹمنٹ پر ہوتا ہے کس طرح سے سیونگز اور انویسٹمنٹ پر ہے higher direct taxes reduce individuals and firms ability to save and invest and to a certain extent it depends on how much of the increase in taxes is finance from savings and how much from consumption یعنی یہاں پر یہی ہے کہ اگر ڈائریکٹ ٹیکسز ہے تو ظاہری بات ہے جب اگر ڈسپوزبل انکم جو ہے وہ کم ہوگی تو آپ کی part of your income which we do not consume is is saving right وہ انکم جو ہم اسپینڈ کر لیتے ہیں دیٹ بیکمز اے کنزمپشن لیکن وہ انکم جو ہم کنزیوم نہیں کرتے ہیں that becomes a part of our savings اور سیونگس جو ہیں وہ انویسٹ بھی کی جاتی ہیں انڈیویجلز مختلف فارم میں انویسٹ کرتے ہیں تو ایک اس کا امپیکٹ جو ہے سیونگز اور انویسٹمنٹ پر ہے پھر اس کے اثرات پرائسز پر ہیں اور پرائسز پہ ہیں کہ higher direct taxes have deflationary effect deflationary effect یہ ہے کہ آپ کی پاس انکم اتنی نہیں رہتی کہ آپ چیزوں کو پرچیز کریں یعنی پرائسز جو ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں ever trade unions may ask for higher wages to compensate for higher taxes and effect of this will be inflationary تو جب قیمتیں جو ہیں وہ اس کا پرائسز پہ افیکٹ ہوتا ہے ڈیفلیشن یعنی پرائسز کم ہوتی ہیں لیکن جو آن دی ادر ہینڈ جو یونین ٹریڈ یونینز ہیں وہ ہائر انکم مانگ سکتی ہیں کہہ سکتی ہیں اور اگر انکم زیادہ ہوگی تو پرائسز بھی جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی پھر اس کا افیکٹ اکانمی پہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گراف ہے دیا ہوا ایک اس گراف میں ایک ورٹیکل کالم کے اوپر ٹیکس شو کیے ہیں اور ہارزونٹل کے اوپر آؤٹ پٹ ہے اور ڈی ڈی یعنی جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی ہے اب دوسرے اس میں جو لائن شو کر رہی ہے کہ اگر ٹیکس ایک سرٹن اماؤنٹ پر ہے تو وہ جو ٹیکس ہے this will be on the equilibrium equilibrium کہاں پہ ہے جہاں پہ ڈی ڈی یعنی ڈیمانڈ کی جو لائن ہے وہ سپلائی کی لائن کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے that is the equilibrium point نا اب سپوزنگ کہ اگر ٹیکس جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے تو جب ٹیکس بڑھا دیا جائے گا تو آؤٹ پٹ جو ہے جو پریویس آؤٹ پٹ ہے اس سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا اگرچہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آؤٹ پٹ تو ریڈیوس ہو گیا ہے لیکن ٹیکس سے گورمنٹ کے ریونیوز تو بڑھیں گے جب آؤٹ پٹ کم پروڈیوس ہوگا تو لوگوں کی کنزمپشن کم ہوگی جب کنزمپشن کم ہوگی تو جو اکانمی ہے وہ ایکسپینڈ نہیں کرے گی وہ کانٹریکٹ کرے گی تو پوری اکانمی پہ ٹیکسیشن کا جو ہے at times it is a contractionary impact کہ it reduce the output from the equilibrium output so یہ بھی ٹیکسز کے افیکٹ ہے آن دا اکانمی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کون کون سی چیزیں جو ہیں کور کی ہیں کون کون سے کانسیپٹس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں پبلک فائنینس کے کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بجٹ کا کانسیپٹ کیا ہے بجٹ کے کانسیپٹ کو ہم نے ایک ایگزامپل سے ایکسپلین کیا اور یہ دیکھا کہ اس کے دو کمپونیٹس ہوتے ہیں ایک انکم کا اور پھر اس کا دوسرا ایکسپینڈیچر کا پھر ہم نے یہ ایکسپلین کیا اس لیکچر میں کہ گورمنٹ کے جو ریونیو سائڈ ہے یعنی انکم سائڈ ہے اس کے کمپونیٹس کیا کیا ہیں اور جو گورنمنٹ ٹیکس کرتی ہے اور جو گورنمنٹ نان ٹیکس ریسیوز ہیں اس میں کون کون سی چیزیں یا کون کون سے کمپونیٹس جو ہیں وہ شامل ہیں اس سے ہمیں یہ اندازہ لگا کہ گورنمنٹ کن ذرائع سے اپنے ریسورسز کو جنریٹ جو ہے وہ کرتی ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جو ٹیکسز کے پرنسپلز ہیں وہ کیا کیا کون سے پرنسپلز ہیں ایک اچھے ٹیکسیشن کے پرنسپلز کو ہم نے ایگزامن کیا اور یہ دیکھا کہ جو ایک اچھا ٹیکس ہے اس کو کیا ہونا چاہیے it should be convenient it should be equal and it should be economical this is what a good tax should be and beside this modern taxation says that tax should be impartial and it should be again it should be equal the modern taxation also emphasise the impartiality and equality of taxation پھر ہم نے امپیکٹ دیکھا ہے اس کا اکانمی پہ ٹیکسیشن کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا اثرات ہوتے ہیں ایک طرف تو ٹیکس جو ہے وہ گورمنٹ کو ریونیو پرووائڈ کرتا ہے دوسری طرف جو ٹیکسیشن ہے وہ اکانمی پہ انکمس پہ اور پرائسز پہ افیکٹ کرتی ہے تو پھر آج آج کے لیکچر میں ہم نے پبلک فائنینس کے ریونیو جنریشن ایسپیکٹ کو دیکھا اور امید ہے کہ آپ کو یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ اتنے مشکل بالکل نہیں لگے ہوں گے دے آر ایزی بیکاز یہ تمام چیزیں جو ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کو افیکٹ کرتی ہیں we are buying goods and services from the government from the private sector اور اس کو مزید پڑھنے کے لیے you have the handouts and you have the material for you اور if you continue to work on this اور مزید آپ ایکسپلور کریں uh, جیسے میں آپ کو کہتی ہوں کہ uh, صرف لیکچر پہ نہیں صرف ہینڈ آؤٹس پہ نہیں آپ مختلف ذرائع سے گورنمنٹ uh, کی جو فنکشننگ ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور پبلک فائنینس کو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے تو اگر آپ گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا فائنینس منسٹری کا دیکھنا چاہتے ہیں تو you can just click on the website of government of Pakistan and you will get a lot of information not only what are the types of taxes but you may also get the actual figures جو ہیں کہ گورنمنٹ کا ریسنٹ بجٹ جو ہے وہ uh, اس میں کن ایریاز میں گورنمنٹ نے ایکسپینڈیچر جو ہے میکسیمم ایکسپینڈیچر کن ایریاز میں کرتی ہے اور کون سے ایریاز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ضروری ہیں لیکن بعض دفعہ گورنمنٹ کچھ وجوہات کی بنا پہ ان ایریاز پہ اسپینڈ نہیں کرتی ہے تو I sure you will continue to work on this area we have we will continue to talk about public finance اس وقت تک خدا حافظ